قطادہ سے روایت ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے انہیں حدیث سنائی کہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی عورت کے بارے میں پوچھا جو نیند میں وہی چیز دیکھتی ہے جو مرد دیکھتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عورت یہ چیز دیکھے تو غسل کرے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اس بات پر شرما گئی پھر آپ بولی کیا ایسا بھی ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ورنہ پھر مشابہت کیسے پیدا ہوتی مرد کا پانی گاڑا سفید ہوتا ہے اور عورت کا پانی پتلا اور زرد ہوتا ہے ان دونوں میں سے جس کے حصے کو غلبہ مل جائے یا نئی تشکیل میں سبقت لے جائے تو اسی سے بچے کی مشابہت ہوتی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر سات سو دس